يا يا أيها أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الله تساءلون به والرحام إن كان عليكم رقيبا الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فن عظيما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 وجعل بينكم مودة ورحمة إن في في في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال وقال موضع آخر ولقد أرسلنا رسلا من من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا رسول الله الله صلى عليه وسلم كما جاء صحيح البخاري ومسلم قال يا معشر الشباب استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه فعین للبصر وأحسن للفرج يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ہر قسم کی ثنا حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا خالق و مالک ہے اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد بے شمار دو دو ثناظم ہو ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے معزز بھائیوں اللہ رب العالمین نے انسان کی دو صنف پیدا فرمائی مرد اور عورت اور ان دونوں کو نکاح جیسے مقدس رشتے سے جوڑ دیا نکاح یہ نسل انسانی کی بقا کا واحد ذریعہ ہے نکاح انسان کے اندر شرم و حیا پیدا کرتا ہے عزت و آبرو کی حفاظ کرتا ہے معاشرے کو پاک بناتا ہے اور یہ اللہ حربل کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا من آیات ہی انح من انفسکم ازواجہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا لے تسکون تاکہ تمہیں ان کے پاس سکون ملے عورتیں سکون کا مرکز ہیں عورتوں کے پاس بیویوں کے پاس جانے سے انسان کو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پر جب وہی نازل ہوتی ہے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف میں جاتے ہیں حضرت خدیجہ نے آپ کو سکون دلایا اطمینان دلایا آپ کی تعریف کی آپ کی خدمات کا ذکر کیا عورتوں کے پاس جانے سے انسان کو سکون ملتا ہے سارا غم بھول جاتا ہے انسان تکلیف پریشانیوں کو بھول جاتا ہے اور آفس میں اور کارخانے میں اور لوگوں کے پاس کام کرتے کرتے جو انسان کے دماغ پر بڈن ہوتا ہے ٹینشن ہوتا ہے جب انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العامین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ جا کو مبتم و رحما اللہ نے تمہارے درمیان محدت محبت رکھ دی رحمت رکھ دی پیار اور محبت تمہارے اندر ڈال دیا ایک ایسا شخص جسے عورت نہیں جانتی ایک ایسی ذات عورت جسے مرد نہیں جانتا لیکن نکاح ہوتے ہی دونوں کے درمیان پیار اور محبت کا ٹوٹ رشتہ قائم ہو جاتا ہے پیار اور محبت دونوں آپس میں ٹوٹ کرنے لگتے ہیں عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے اور شوہر بھی اسے نانفقہ دیتا ہے اس کی عزت و نام اس کے حفاظ کرتا ہے اور اسے خرچ دیتا ہے اور اس کی بیماریوں میں اس کا علاج کراتا ہے اس کے سارے حقوق ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نکاح کے ذریعے سے ہمارے اور عورتوں کے درمیان رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے کہ اسلام نے نکاح اور زواج اور اس طریقے شادی سے دوری کو فضیلت قرار نہیں دیا بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات اس دھرتی پر جو سب سے افضل اور مقدس لوگ آئے ہیں انبیاء کرام ان کی سنت قرار دیا اور ان کا عمل قرار دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ولقد صلی اللہ علیہ وسلم من قبلک ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے وہ لحم ازوا جو ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائی ہم نے انہیں ضروریت فرمائی ان کی بیویاں تھیں ان کی اولاد تھی ان کی ضروریت ہم نے انہیں عطا فرمائی تو یہ شادی کرنا یہ فضیلت کا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کو آدھا دین قرار دیا ہے اور آپ فرماتے ہیں جس نے شادی کر لیا اس کا گویا کہ دین مکمل ہو گیا آدھا دین مکمل ہو گیا فل اللہ فن نصف باقی لہذا جو آدھا باقی ہے اس کے اندر اللہ ابراہین سے ڈرے تو شادی کرنا اسلام کے اندر کی کے خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عورت کو بہترین عورت کو دنیا کی سب سے بہترین پونجی قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے دنیا کل متا و خیر و متعی دنیا المرۃ الصالحہ دنیا پورا کا پورا ساد و سامان ہے اور اس ساد و سامان میں سب سے بہترین متا اور سب سے بہترین پونجی انسان کی بیوی نیک عورت ہوتی ہے یہ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا کہ اسے دنیا کی سب سے بہترین اس کا دنیا کا سب سے بہترین مالو متا قرار دیا اور اس طریقے سے یہ بھی قیامت کی یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا یہ کہ نیک عورت کو سال عورت کو دنیا کا بہترین متا قرار دیا گیا ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے لہذا میرے بھائیوں جب انسان کسی شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد اس کے اوپر بہت سارے حقوق واجب ہوتے ہیں بہت سارے حقوق اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں انہی حقوق میں سے مہر دینا بیوی کو گھر دینا بیوی کا علاج کرانا نا نفقہ دینا اور اس طریقے سے بیوی کا حق ادا کرنا اور بھی بہت سارے حقوق ہیں لیکن ان سارے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے یہ بہت بڑا حق ہے بیوی کا مرد کے اوپر اسلام نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ شوہر شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے یہ بیوی کا حق ہے مرد کے اوپر آدمی شادی کیوں کرتا ہے آدمی شادی اس لیے کرتا ہے تاکہ پاک دامن رہے آدمی شادی کر کے اگر بیوی کو چھوڑ دے گا اپنے ساتھ نہیں رکھے گا تو پاک دامن جس کے لیے شادی کی جاتی ہے وہ پاک دامنی ختم ہو جائے گی انسان پاک دامن نہیں رہ پائے گا نہ اس کی بیوی پاک دامن رہ پائے گی اس لیے ہمارے نبی نے شادی کرنے کے بارے میں کیا فرمایا نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ماشاء اللہ شراب منی ستا مل کو نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو ناؤ و نفقے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کا حق دینے کی طاقت رکھتا ہو بیوی کا وہ شادی کر لے فائن اغز البصر اس سے نکاح کی حفاظت ہوتی ہے نگاہ مرد کی پست ہو جاتی ہے وہ احسر الفرد اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے آپ نے نگاہوں کو پست کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ شادی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد قرار دیا اور نگاہ کب پست ہوگی آدمی کی شرمگاہ کی حفاظت کب ہوگی جب اس کی بیوی اس کے ساتھ رہے گی اگر بیوی سے شادی کر لیا بیوی کو چھوڑ دیا بیوی کے پاس نہیں جاتا بڑا افسوس ہے میرے بھائی سن کر کے کتنے ایسے لوگ ہیں آٹھ آٹھ سال تک دس دس سال تک پندرہ پندرہ بیس بیس سال تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے ہیں ہے یہ یہ گنہگار ہیں یہ یہ ذمہ دار ہیں اگر بیوی گناہ کے اندر پڑ جائے گی ان سے گنا خود ہوتا ہوگا اس کے ذمہ دار خود ہیں بیوی بھی اگر غلط قدم اٹھا لے گی اور بیوی بھی سے اگر گنا سرزد ہوگا یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے ہاں جی صورتحال بن بنے گی انسان دنیا کے پیچھے بیوی کا حق بلا بیٹھا ہے اتنا بڑا حق ہے بیوی کا میرے بھائیو اسلام کے اندر یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد آدمی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے اپنے ساتھ رکھے اپنی بیوی کو ہاں انسان اگر مجبوری ہے تو کچھ مہینے ایک سال دو سال زیادہ سے زیادہ انسان اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے لیکن انسان یہ اپنا وتیرا بنا لے انسان اپنا یہ منہج بنا لے کہ بیوی کے پاس ہی نہ جائے کما کما کر کے بھیجتا رہے بیوی کے پاس نہ جائے اور اس طریقے سے دور رہے بیوی سے دس دس سال اٹھارہ اٹھارہ سال تک بیوی کے پاس نہ جائے ایسی شادی کرنے سے کیا فائدہ ہے انسان کو شادی نہیں کرنا چاہیے جو اپنی بیوی کا حق ادا نہ کر پاتا ہو یہ اسلام نے اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو سفر میں بھی اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے آپ قرآن اندازی کرتے تھے جس عورت کا نام نکلتا تھا اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے یہ انبیاء کا عمل ہے یہ یہ انبیاء کی سنت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام سے نکلتے ہیں مصر جاتے ہیں اپنی بیوی سارا کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں ہنستے موس علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں مدین ان کی شادی ہوتی ہے شادی ہونے کے بعد ابھی نبوت نہیں ملی شادی ہو گئی اور اپنی اور مصر واپس لوٹ رہے ہیں مسر سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ مصر میں ایک آدمی کو انہوں نے گھونسا مار دیا تھا وہ آدمی مر گیا تھا مصر والے ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کو تلاش رہے تھے اور ادھر وہاں سے نکلے مدین پہنچتے ہیں اور مدین جا کر کے ان کی شادی ہو جاتی شادی کر دی جاتی ہے شادی کرنے کے بعد انہوں نے نہیں کہا کہ اپنی بیٹی کو خیال رکھو میں پہلے مصر جاتا ہوں وہاں جا کے گھر بناتا ہوں وہاں کے حالات دیکھتا ہوں حالات دیکھنے کے بعد میں پھر اس کے بعد دس سال کے بعد دو چار سال کے بعد آؤں گا اور تمہاری بیٹی کو لے کر کے جاؤں گا یہ ہنستے منہ علیہ السلام نہیں کیا علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر کے آئے راستے میں کوہ تور پہنچتے ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سرفراز فرمایا وہاں آپ کو نبوت ملی یہ نہیں بہانہ بنایا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے میرے پاس بیلنس نہیں ہے میرے پاس یہ حالات وہاں کے بہت زیادہ خراب ہیں میں وہاں سے بھاگا ہوا ہوں وہاں جانے کے بعد پتا نہیں کیا ہوگا اپنی بیٹی کو ساتھ رکھو میں دو چار سال کے بعد آؤں گا لے کر کے جاؤں گا موسیٰ مو السلام نے نہیں کیا ہستے مو السلام ساتھ لے کر کے آئے اسلام کے اندر تصور ہی نہیں ہے کہ شادی کے بعد انسان اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہے اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے اسی لیے اسلام کے اندر اگر شادی شدہ ہے شادی ہو گئی اور شادی ہو جانے کے بعد اگر انسان غلط کام کرتا ہے جنا کا ارتکاب کرتا ہے مرد ہو یا عورت دونوں کو رزم کر دیا جائے گا اسی لیے اتنی سنگین سزا رکھی گئی ہے کیونکہ اسلام کے اندر یہ تصور نہیں کہ انسان اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ رکھے شادی کرنے کے بعد اسلام یہ کہتا کہ شادی ہوگی اپنی بیوی کو ساتھ رکھو ایک وقت کی روٹی کھاؤ چٹنی کھاؤ نمک روٹی کھاؤ لیکن ساتھ رکھو محل میں مت رہو جھوپڑی میں رہو محل سے زیادہ اہم عورت کی عزت کی حفاظت اپنی عزت کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے اسے زیادہ ضروری ہے جھوپڑی میں رہو لیکن اپنی بیوی کو ساتھ رکھو محنت مزدوری کرو لیکن اپنی بیوی کو ساتھ رکھو یہ نہیں کہ دس دس سال گزر جائے آٹھ آٹھ سال گزر جائے آدمی بیوی کے پاس ہی نہ جائے آپ کے بچوں کا بھی تو آپ کے اوپر حق ہے انسان شادی کیوں کرتا ہے اللہ کے سر حدیث ہے ایسی عورتوں شادی کرو زیادہ بچے جننے والی ہو جب آپ شادی کر کے دس دس سال بیس بیس سال نہیں جائیں گے بچے کہاں سے پیدا ہوں گے کیا بچے آسمان سے چپک کر کے آئیں گے کیا بچے زمین سے نکلیں گے یا پہاڑ سے بچے پیدا ہوں گے آدمی بیوی کے پاس زیادہ تر بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ کے سر کی حدیث ہے میں قیامت کے دن کثرت امت پر فخر کروں گا ہم بیس بیس سال تک گھر نہیں جاتے پیسے کے لالچ میں گھر بنانے کے چکر میں اور دیگر چکروں کے اندر پھنسے رہتے ہیں اور بیوی کہا ادا نہیں کرتے اگر بیوی گنہ گار ہوگی اگر بیوی نے غلط اٹھایا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے کیونکہ ہم نے بیوی کو غلط راستے پر ابھارا ہر انسان کے اندر اللہ عورت ہو مرد ہو اللہ رب نے شہبت رکھی ہے ہر انسان کے اندر اس لیے میاں نے شادی کی صحابہ رام نے شادیاں کی مصر صلاح اور اچھے جو لوگ گزرے ہیں سب نے شادیاں کی ہیں شادیاں اس لیے کی جاتی تاکہ انسان کی جان کی اور اس کے مال کی اور اس کی عزت و آبرو کی اور اس کی نگاہ کی حفاظت ہو اس لیے شادی کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس کو بھی عجر ملتا ہے عجر ہے بیوی کے پاس جانا بیوی سمبصری کرنا میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا اس کے اندر انسان کو عجر ملتا ہے اجر و ثواب ملتا ہے یہ نیکی ہے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آدھا دین قرار دیا ہے یہ آدھا دین ہے یہ شادی اور بیاہ کرنا ہمارے بھی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس کو بھی عزر ملتا ہے صاحب کرام نے کہا وہ اپنی شہد پوری کرتا ہے اس کو کیسے عزر ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی کسی دوسری جگہ جائے گا حرام طریقے سے اپنی شہد پوری کرے گا کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا لوگوں نے کہا ضرور گناہ ملے گا تو آپ نے کہا جب حلال طریقہ جو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے جب اس طریقے سے پوری کرتا اپنی شہوت کو تو اسے اجر کیوں نہیں ملے گا اپنی عورت کے منہ میں انسان لکما ڈالتا ہے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے اس وقت بھی اللہ رب العالمین اس کو اجر سے نوازتا ہے جب آپ بیس سال دور رہو گے آٹھ آٹھ سال دس دس سال بیوی سے دور رہو گے کیسے بچے پیدا ہوں گے کیسے بیوی سے کہ جو تعلقات ہوتے وہ کیسے قائم کیے جائیں گے لہذا میرے بھائی اسلام کے اندر اسی کا حکم ہے کہ انسان شادی کر لینے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے یہی ہمارا اسلام اسی بات کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اور اس طریقے سے اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنے ساتھ میں رکھے جو ملتا ہو وہ کھلائے جتنا اس کے پاس چادر اتنا ہی پاؤں پھیلائے یہ نہیں کہ انسان لمبا کرنے کے لیے گناہ کے ارتکاب کر بیٹھے یہ آج کی صورتحال ہو گئی ہے سال دو سال کے کوئی مسئلہ نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چھ مہینہ متعین کیا تھا کن کے لیے جو کیا نام ہے وہ تھے جو فوج میں جاتے تھے کہ آدمی چھ مہینہ سے زیادہ اپنی بیوی سے دور رہے گا اسے زیادہ نہیں بھیجتے تھے چھ مہینہ وہ ہوتا ان کو واپس بلا لیتے پھر دوسرے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے لہذا تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ اپنی بیوی کے پاس رہو چھ مہینے کے بعد ان کو بلا لیتے ہم یہ نہیں کہتے کہ چھ ہی مہینہ اللہ نے اگر کسی کو توفیق دی تو اور کم کر دے وہ لیکن زیادہ زیادہ سال دو سال زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ آدمی اپنی زندگی کا بیس اٹھارہ سال انیس سال گزار دے اور اپنی بیوی کے پاس رہ جائے اسے ٹکٹ بھی ملتا ہے آنے جانے کا سب کچھ ملتا ہے اس کے باوجود بھی نہیں جاتا ہو اگر آپ کا آپ کی بیوی سے کوئی جھگڑا ہے کوئی لڑائی ہے کوئی اختلاف ہے تو دور رہ کر کے اختلاف نہیں دور ہوگا آپ کو اپنے گھر جانے کے بعد اختلاف دور کر سکتے ہیں جتنا دور رہیں گے اتنا اختلاف اور بڑھے گا لڑائی اور بڑھے گی آپس میں نتفاقیاں اور زیادہ ہوں گی اور زیادہ جو ہے گناہ ہونے کا امکان ہوگا اس لیے اگر اختلاف لڑائی ہے جھگڑا ہے تو جا کر کے اس کو دور کیجیے اور اگر باپ نہیں رہے گا تو بچوں کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی ہے بچے ماں کو کچھ نہیں سمجھتے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کا یہ حق صرف نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ بھیج دیا معاملہ ختم ہو گیا بچہ کیا پڑھتا ہے اس کو دین کی تربیت دینا توہین سکھانا سنت سکھانا صحابہ سے محبت سکھانا نماز روزے کی تعلیم دینا اور نیکیاں سکھانا اسے دین کی تعلیم اور تربیت کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے باپ اللہ کے سر کدی کلکم رائی وہ کلکم سن رہی ہی تم میں سر آدمی رائے اور ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اس کی رایا کے بارے میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا سوال ہوگا ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں سب پوچھا جائے گا ہم سے ہم نے آپ کو اولاد دیا امانت دی تم نے امانت کا حق ادا کیا کہ نہیں حق ادا کیا یا دور ہی بیٹھے رہے دوری سے فون کرتے رہے بات چیت کرتے رہے یہ نہیں ہے میرے بھائیوں ہمیں ان کو ساتھ میں رکھنا ساتھ میں رہ کر کے ان کو تعلیم و تربیت کرنا ہے وہ بچے بگڑ جاتے ہیں جن کا باپ ان کے ساتھ نہیں رہتا یہ مال کام نہیں آئے گا اصل کمائی بچے کی دینی تربیت ہے آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہو بچہ بگڑا ہوا ہے شراب پی کے گھر کے اندر آتا ہے لڑکیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے فلاں کام غلط کام کر رہا ہے آپ کو کتنی تکلیف ہوگی آپ کے مال و دولت و کام نہیں آئے گا آپ کی جو دولت کام آئے گی آپ کی بچوں کی تربیت سب سے عظیم دولت ہے یہ سب سے بہترین دولت ہے اگر آپ بچے کی دینی تربیت کرتے ہیں اسے نیک بناتے ہیں دینی تعلیم و تربیت کرتے ہیں یہ کب ہم کر پائیں گے جب بچوں کو ساتھ رکھیں گے یا کم سے کم آتے جاتے رہیں گے سال میں گئے دو سال میں چلے گئے کچھ دنوں کے لیے گئے بچے کو دیکھا گھر والوں کو دیکھا ماں باپ کو دیکھا رشتے داروں کو دیکھا سلا رحمی بھی دین اسلام کے اندر ہے سلا رحمی کرنے کا حکم کیا دیا گیا ہے آ ہمارے جو رشتے دار ہیں ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کا بھی حق ہمارے اوپر ہوتا ہے یہ سب کیسے ادا ہوگا اگر ہم بیس بیس سال اٹھارہ اٹھارہ سال تک باہر رہیں گے پیسہ کمانے کے چکر میں عورت کو پیسے سے زیادہ محبت نہیں ہوتی عورت کو شوہر سے محبت ہوتی ہے اور شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ جو حق ہے بیوی کا بہت بڑا حق ہے یہ کہ بیوی کو انسان اپنے ساتھ میں رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھے آپ کا طریقہ دیکھے اللہ کے رسول ہمارے نمونہ ہیں ہر لحاظ صاحب کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ایک برتن میں نہایا کرتے تھے ایک برتن سے نہایا کرتے تھے کبھی کہتے کہ آپ میرے لیے پانی چھوڑ دو کبھی میں کہتا میں کہتی کہ تم آپ میرے لیے پانی چھوڑ دو اگر آپ بیس سال دور رہو گے تو کیا ایک ساتھ برتن میں نہانے کا کام ہو سکتا ہے بیوی کے ساتھ قطع نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے اور اس طریقے سے بیویوں کو ساتھ رکھا یہی صلب صالحین کی کی سنت ہے یہی صلب صالحین کا عمل ہے صحابہ کا انبیاء کا سب کا عمل یہی ہے کہ شادی کرنے کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہوگی نان افقا آپ کی ذمہ ہے اسے گھر دینا آپ کی ذمہ داری لہذا اس کو ساتھ رکھنا اس کی عزت و ناموز کے بات کرنا یہ بھی ایک شور کی ذمہ داری ہوتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ٹب سے نہایا کرتے تھے اور میں کہتی پانی میرے لیے چھوڑ دیجیے آپ اور آپ کہتے آپ میلے پانی چھوڑ دو اس طریقے سے پیار محبت کے ساتھ اللہ کے سر قدیث ہے کہ خیر رکم خیر رکم لے الی و خیر رکم لے اہلی تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بال بچوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں سب سے بہتر نمونہ ہوں سب سے بہتر معاملہ کرتا ہوں آپ نے بیویوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا آپ گھر میں رہتے تھے خدمت کرتے تھے نماز کا وقت ہوتا نماز کے لیے باہر نکل جاتے مسجد چلے جاتے نماز پڑھ کے پھر گھر کے اندر چلے آتے تھے اور اس طریقے سے اپنا کام خود کیا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے آپ نے نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے میرے بھائیوں پانی پیتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ برتن کو منہ لگا کر پانی پی ہوتی تھی اسی جگہ سے پانی پیتے تھے ہنستے آشا فرماتی ہیں میں گوشت کھاتی اور ہڈی رکھ دیتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو اٹھا لیتے اور اس ہڈی کو پھر چوستے آپ اس ہڈی میں جو گوشت بچا رہتا اس کو پھر آپ کھاتے یہ پیار یہ محبت کیا دور رہ کر کے چیز حاصل ہوگی انسان جب بیوی کے پاس رہے گا تب یہ چیز جا کر کے اس کو حاصل ہوگی ہست آشا ضلع فرماتی ہنستے آشا فرماتی کہ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ سفر میں تھی صاحب کرام بھی تھے تو صحابہ کرام کو آپ نے کہا کہ تم لوگ آگے چلے جاؤ صحابہ کرام آگے چلے گئے تو ہمارے نبی نے کیا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوزہ سے دوڑ کا مقابلہ کیا دوڑ کا مقابلہ کیا حضرت عائشہ جیت گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اس کے بعد چند سال اور گزرتے ہیں پھر حضرت عائشہ کی باری آئی ہمارے نبی کے ساتھ سفر کرنے کی کیونکہ آپ جنگوں میں جاتے تھے عمرہ کرنے جاتے تھے حج کرنے جاتے تھے عورتوں کو لے کر کے جایا کرتے تھے آپ نے حج کے تمام عورتوں کو لے کر کے گئے چار عمرے کیا ہر عمرے میں عورتیں بھی آپ کے ساتھ رہا کرتی جن کا نام نکلتا تھا جنگوں میں جاتے تھے غزوات میں جاتے تھے قرآن دازی ہوتی تھی جس عورت کا نام نکلتا تھا اسے اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے سابق رام بھی کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے سفر کے اندر بھی چند دن کا سفر ہوتا ہے دس دن پانچ دن کا سفر ہے بیس دن کا سفر ہے لیکن پھر بھی گھر پہ نہیں چھوڑا ساتھ لے کر کے گئے ہم بیس بیس سال تک گھر پہ چھوڑ دیتے نہیں جاتے کوئی اپنے جو سسرال میں رکھا ہوا ہے کوئی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کوئی کہیں اور رکھا ہوا ہے بیوی کے پاس نہیں جاتے پیسے کے لیے میرے بھائی وہ پیسے کی کیا حیثیت ہے بیوی کی محبت کے سامنے جب سے پوری جوانی ختم ہو جائے گی کیا کریں گے جا کر کے بڑھاپے میں جب بڑھاپے میں جاؤ گے تو اب بیٹا بھی نہیں پہچانے گا بیٹی بھی نہیں پہچانے گی بیوی نہیں پہنچانے گا اٹھارہ بیس بیس سال تک باہر رہ کر کے اکیلے رہ کر کے وہاں جا کر کے انسان بیویوں کے ساتھ رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ صبر نہیں کر پاتا ہے چڑچڑا بن کا شکار ہو جاتا ہے یہاں اکیلے رہتے رہتے اکیلے رہنا چاہتا ہے کوئی بوجھ نہیں برداشت کرنا چاہتا ہے کتنے سارے واقعات ہیں آدمی نے پوری زندگی باہر گزار دی بڑھاپے میں گیا اور پھر میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا وہ الگ رہتا ہے وہ الگ رہتا ہے زندگی بھر الگ رہنے لگے کیوں اس لیے کہ آدمی جب اکیلے رہتے رہتے اسی بات کا عادی ہو جاتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ شور شرابہ ہو ہنگامہ ہو بھیڑ بھاڑ ہو بچے ہوں یہ ہوں وہ نہیں چاہتا وہ اس لیے وہ الگ ہی رہنا چاہتا ہے بیوی کچھ کہے گی جھگڑا ہو جائے شوہر کچھ کہے گا لڑائی ہو جائے گی پھر کیا ہوتا ہے دونوں کے اندر اختلاف ہو جاتا وہ الگ کمرے میں وہ الگ کمرے میں وہ الگ روم میں وہ الگ روم میں کوئی دونوں میں آپس میں تعلقات رہ جاتے اس میں جو جوانی کی عمر ہے اس کی قدر کیجیے جوانی کی حفاظت کیجیے بیویوں کے پاس آئیے جائیے ان کا حق ادا کیجیے یہ نہیں کہ آپ اتنے سالوں تک دور رہیں اور پیسے کے چکر میں رہیں پیسہ کسی کا نہیں ہوتا ہوتا پیسہ جو ہے یہ پیسے سے انسان کو سکون نہیں ملتا ہے اولاد سے سکون ملتی ہے بیوی سکون انسان کو ملتا ہے کہیں قرآن نے نہیں کہا گیا حدیث کے اندر کہ انسان کو پیسے سے سکون ملتا ہے کوئی ایسی آیت نہیں ہے سکون بیوی کے پاس جانے سے ملتا ہے اچھی اولاد ملے وہ سکون ملتا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے سے سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں انسان کو سکون ملتا ہے روز نماز میں انسان کو سکون ملتا ہے مال و دولت سے انسان کو سکون نہیں ملتا ہے مال و دولت اگر حرام طریقے سے ہے تو بہت ساری پریشانیوں کا اور بہت ساری مصیبتوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے اس لیے پیسے کے لیے بیوی کا حق بت چھوڑیے یہ اللہ رب العالمین کے نبی کا حق ہے تو ہفتے عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جیت گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بار ہار گئے پھر چند سالوں کے بعد پھر ہماری باری آ گئی پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ آگے چلے جاؤ اس کے بعد پھر دوڑ کا مقابلہ کیا تمہیں موٹی ہو گئی تھی تو اللہ رسول جیت گئے تمہارے بھی نے کہا کہ دیکھو یہ اس کا بدلہ ہے پہلی بار تم نے مجھے ہرایا تھا اب میں تجھے ہرا رہا تمہیں ہرا رہا کیا پیار میرے بھائی کیا محبت آپ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہمارے نے پیش کی کتنی بڑی مثال پیش کی حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کی ہنستے سودا رضی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روم میں گھر میں ہنستے سودا بھی تھی سودا رضی اللہ تعالیٰ کی بی بی تھی ہنس عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی کھانا بنایا تھا اور گوشت کا کوئی آئٹم ہوتا ہے تو وہ لے کر کے آئیں ہفتے سودا سے کہا کھاؤ ہفتے سودا نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی تو ہفتے عائشہ نے کیا کیا ہفتے عائشہ نے اس کھانے کو لے کر کے انگلی میں ان کے رخسار پر لگا دیا کن کے رخسار پر ہفتے سودا کے اور کہا کہ تمہیں کھانا ہی پڑے گا میں نے بنایا ہے آپ کو کھانا ہی پڑے گا تو جب وہ لگا رہی تھی تو اللہ کے سر وسلم جھکے اور وہ جس برتن کے اندر وہ کھانا تھا اس کھانے میں اپنی انگلی ڈالی اور دو تین انگلی اس میں اس کو لیا اور ہنستے عائشہ کے رخسار پر لگا دیا آپ کے گال پر لگا دیا اور یہ منظر دے کر کے ہنسنے لگے کس طریقے سے آپ نے پیار کیا کس طریقے سے آپ نے محبت کیا یہ چیز کہاں حاصل ہوگی یہ موبائل پر ٹیلی فون کے ذریعے سے اور جو ہے تصویر دے کر کے حاصل ہوگی نہیں حاصل ہوگی یہ آپ اپنی بیوی کے پاس رہو گے تو یہ چیز حاصل ہوگی یہ موبائل اور ٹیلی فون کے ذریعے سے نہیں اور آج موبائل ٹیلی فون کے ذریعے سے لوگ کتنا گناہ کرتے ہیں کتنا گناہ کرتے ہیں میرے بھائیوں کتنا ہمارے پاس فون آتا ہے کہ اللہ المستان کہ ہم یہاں سے بات کرتے ہیں اور جو ہے کیا نام وہ دیکھتے تصویر دیکھتے ہیں فوٹو دیکھتے ہیں پھر مجھے گنہانا پڑتا ہے انسان جو ہے اپنے نفس کو پکڑ کر کے اور اپنی طاقت کو نکال دیتا ہے پانی کو نکال دیتا ہے کیا کرنا پڑے گا اس کے اوپر ہم نے گناہ کیا کہ نہیں گناہ سب گناہ ہے میرے بھائی یہ حرام ایسا کرنا اللہ رب العالمین نے دو ہی شکل میں جائز قرار دیا ہے جو ہے اپنے نفس کو پانی پانی نکالنے کا یا تو بیوی یا تو آپ کے پاس لونڈی ہو لونڈی جب جنگ ہوتی ہے اس میں جو عورتیں قید ہو کر کے آتی ہیں غیر مسلموں کی ان کو لونڈی کہا جاتا ہے یہ لونڈی نوکرانی کا نام نہیں ہے لونڈی خدامے کا نام نہیں ہے لونڈی یہ زمانے جہلیت کے اندر ہوا کرتی تھی جنگوں کے اندر جب جنگ ہوتی ہے اور فتح ہوتی ہے تو جو عورتیں آتی ہیں اور جس کے حصے میں آئے گی ان کو لونڈی کہا جاتا ہے چاہے تو بغیر شادی کر کے رکھے اسلام نے حلال قرار دیا ہے اور اگر شادی کر لیتا ہے تو اس کی بیوی بن جاتی ہے یہی دو طریقہ ہے انسان کو اپنی شہوت پوری کرنے کا تیسرا طریقہ اگر کوئی انسان نکالتا تو حرام ہے وہ وہ ظلم اور جاتی ہے اس میں انسان کی بھی کمزوری ہے گنا اس کے اندر ہوتا ہے انسان کیوں کرتا ہے گنا اس لیے کہ بیوی دور رہتا ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے اس لیے شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ شادی کرنے کے بعد آدمی بیوی کو پاس رکھے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ ساتھ نہیں رکھ سکتے چلو مجبوری ہے لیکن مجبوری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بیس بیس سال تک نہ جائے چلو سال دو سال نہیں گئے چلے جائیے آپ لیکن پھر اتنے سالوں تک نہ جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائیو ایک حدیث میں آپ کو سناؤں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی باہر جائے اور کوئی عورت اسے اچھی لگے تو اپنے گھر واپس آ جائے فن نما مثر ہا کیونکہ جو اس عورت کے پاس ہے وہی اس گھر کے اندر جو خاتون بیٹھی وہ بھی اسی کے پاس ہے وہ چیز بھی اسی کے پاس ہے اپنی شبت پوری کر لو تمہیں باہر گئے راستے میں کوئی عورت تمہیں پسند آ گئی شیتان پیچھے لگا ہوا ہے ہر انسان کے پیچھے شیتان لگا رہتا ہے شیتان ہے ارگلا رہا ہے اور غلط کام کے لیے ابھار رہا ہے نہیں گھر میں آ جاؤ گھر میں آؤ گھر میں تمہاری بیوی بیٹھی ہے عزت اور رام بوس کے بات کرتے ہوئے تمہارے لیے دلہن تمہارے لیے بیوی بیٹھی ہوئی جو اللہ علیہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا لہذا تم اپنے گھر کے اندر آ جاؤ جو اس کے پاس ہے تمہاری بیوی کے پاس بھی وہ چیز یہ چیز کب ہوگی جب ہماری بیوی ساتھ رہے گی تبھی تو ہوگا نا ہم باہر گئے اور شیطان نے ہم کو دھوکہ دے دیا اب ہم کیا کریں گے بیوی اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس حدیث پر کب عمل کیا جائے گا اس لیے میرے بھائی اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حادیث ہیں ان حادیثوں کے اندر یہی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں اور جب ناراض ہوتی تو بھی میں جان جاتا ہوں کہا کیسے کہا جب آپ یہ کہتی ہو محمد کے رب کی قسم تو میں تو میں جان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو لیکن جب تم یہ کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم تو میں جان جاتا ہوں کہ تم تھوڑا سا ناراض ہو مجھ سے تو اس عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات آپ کی لیکن دل میں آپ سے کوئی ناراضگی نہیں رہتی ہے ظاہری طور پر کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان سے کوئی بات ہو جاتی ہے لیکن دل میں آپ کے لیے کوئی ناراضگی نہیں ہے دل میں تو آپ کا پیار ہی پیار اور آپ کی محبت ہی بھری ہوئی ہے تو اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے معاملہ کیا ہے اس معاملے کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہنس اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ کے سر فرمایا عیدا المرا تو ہم سہا جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے وہ شام رہا اور پورے ایک مہینے کا روزہ رکھے بھائی بات مت کیجیے بھائی صاحب سنیے ہماری بات کو بات مت کیجیے خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے کتنی بار سے پہلے بتایا گیا حرام ہے خطبے کے دوران بات چیت کرنا اللہ کے سر ماتے جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے وہ سامت شاہ رہا اور ایک مہینے کا روزہ رکھے وہ حسنت فر جہا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے وہ زو جہا اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے دخلت من ابواب الجنت شاد جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی چاہے جنت کے داخل ہو جائے ہمارے نبی نے شوہر کی اطاعت کو بھی قرار دیا عورت کے لیے جنت میں جانا شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے ان چیزوں میں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہے اگر حرام چیزوں کا حکم دیتا اس کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن شوہر کے تعت دین کے حق میں کی جائے گی اگر آپ دور رہیں گے اپنی بیوی سے کیا آپ کی شوہر آپ کی بیوی آپ کی تعداد کر سکتی ہے کیا آپ کی خدمت کر پائے گی آپ بیس بیس سال اپنے گھر نہیں جاؤ گے اٹھارہ سال ہم گھر نہیں جائیں گے اپنی بیوی کے پاس تو یہ جو اطاعت ہے اور بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا ہے بیوی کا شوہر کی باتوں کو ماننا ہے وہ چیز کہاں سے ہوگی جب شادی کر کے اپنی بیویوں کو ہم چھوڑ دیں گے اور اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے چیز کہاں سے ہوگی اس لیے میرے بھائی بیویوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے یہ کہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رکھیں اگر ساتھ نہیں رکھتے تو کم سے کم ہم سال دو سال ان کے پاس ضرور جایا کریں ہمیں چھٹی ملتی ہے مہینہ دو مہینے کی ڈیڑھ مہینے کی چھٹی ملتی ہے اس چھٹی کو جا کر کے اپنی بیویوں کے پاس گزارے عید کا دن آتا ہے بقرعید کا دن آتا ہے خوشی کا دن آتا ہے میرے بھائیوں اس خوشی کا دن بھی انسان نہیں جاتا ہے اتنے سالوں تک انسان دور رہتا ہے اس لیے میرے بھائی ان بیویوں کا حق ہے ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے یہ اور یہ حقوق العباد کے اندر یہ چیز آتی ہے یہ بندوں کا حق ہے میرے بھائیوں یہ حقوق العباد کے اندر یہ چیز آتی ہے میں نے کہا کہ اگر عورت غلط قدم اٹھا لے گی اور عورت اگر برا قدم اٹھا لے گی اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے کیونکہ ہم نے عورت کو چھوڑ رکھا ہے ہم نے عورت کو اپنے پاس نہیں رکھا ہے اس لیے اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے اس گناہ کا حصہ ہمارے اوپر بھی آئے گا اس لیے اس کی سنگینی کو سمجھے ہم اس کی خطرناکی کو سمجھیں کہ اسلام کے اندر کتنا خطرناک جرم ہے بیوی بی کے پاس دور رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے رحم اللہ رجلا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرماتا ہے قام اللہ فصل جو رات کے اندر اٹھتا ہے قیام اللیل پڑھتا ہے رات کے اندر اٹھتا ہے قیام اللیل پڑھتا ہے وہ عی قزا امرات ہو اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے فصلت وہ بھی نماز پڑھتی ہے فعین ابت نہ دوحافی وجہ الما اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی پھینک دیتا ہے جگانے کے لیے پانی چھڑک دیتا ہے کون شوہر اپنی بیوی کے چہرے پر یا اس کے اوپر پانی چھڑک دیتا ہے تاکہ بیوی بھی جاگ جائے وہ بھی تاجد کی نماز پڑھے فرمان بھی فرماتے رحم اللہ اللہ کی رحمت ہوتی اس بندگی اس بندی پر یا اس عورت کے اوپر قامت من اللہ فصلت جو رات میں قیام العل کے لیے اٹھتی ہے اور قیام العل پڑتی ہے وہ اے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے فصل اس کا شوہر بھی نماز پڑھتا ہے فعین ابا نہ دو ہاتھ فی وجہ الما اگر وہ انکار کرتے نہیں اٹھتا ہے تو اس کے چہرے میں پانی چھڑک دیتی ہے اور پھر اس کو کر کے چھوڑتی ہے اور وہ دونوں مل کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتی وہ بھی نماز پڑھتا ہے کب یہ ہوگا جب ہم دونوں ساتھ رہیں گے میاں بیوی ساتھ رہیں گے میاں بیوی کو اٹھائے گا بیوی اپنے شوہر کو اٹھائے گی اور دونوں مل کر کے تحجد کی نماز پڑھیں گے قیام العل پڑھیں گے ایسی عورتوں پر ایسے شوہروں پر لا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر کے اندر سکون ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے اختلاف نہیں ہوتا بھائی چارگی اور آپس میں محبت ہوتی ہے جو شادی اور بیاہ کا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے لوگوں کے اور میاں بیوی کے درمیان محبت کو قائم کر دیا ہے تو میرے بھائیوں یہ بیوی کا ایک بہت بڑا حق ہے اللہ کے اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ اللہ کے سرف لاتے ہیں وہ الزین امام رجولن یہ دو امراۃ فطاحب علیہ اللہ کان لذیف اسما علیہ علیحا عنہ خرج مسلم کیا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے جو آدمی اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے لیکن وہ عورت انکار کر دیتی ہے نہیں آتی ہے تو وہ ذات جو آسمانوں پر ہے اللہ رب العالمین کی ذات اس وقت تک اس سے ناراض رہتی ہے اللہ کی ذات جب تک کہ وہ شوہر اپنی بیوی سے خوش نہ ہو جائے یہ صحیح مسلم کی روایت جو اپنی بیوی کو بلاتا ہے کیونکہ شہبت اللہ رب العالمین ہر ایک کے اندر رکھا ہے لیکن وہ انکار کر دیتی نہیں آتی ہے اس پر اللہ ابراہین کی لانت ہوتی ہے اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے اس عورت سے آج ہم خود اپنی بیویوں کو دور کر دیا ہم نے اپنی بیویوں کو اس چیز سے ہم نے دور کر دیا ہم خود گویا کہ اللہ کی لانت کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں اتنے اتنے سالوں تک مدت تک نہ جانا یعنی افسوس کی بات ہے یہ تصور نہیں اسلام کے اندر اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ اٹھ گیا ہمارے نظر میں سب کچھ دنیا ہو گئی سب کچھ مال ہو گیا آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی گئی ہمارے تعلقات کی کوئی فکر نہیں ماں باپ کی کوئی فکر نہیں رشتے داروں کی کوئی فکر نہیں دوست احباب کی کوئی فکر نہیں لے دے کے مال اور دولت بس یہی چیز ہمارے پاس رہی گئی یہ مال کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی کچھ نہیں کام آئے گا کبھی افسوس بنیں گے ہمارے ساتھ ہمارا عمل جائے گا ہم نے جو تربیت کی بیوی کی دین کی تعلیم دی اولاد کی تربیت کی یہی ہمارے ساتھ جائیں گے جانے والی چیزیں یہی عمل ہمارے ساتھ جانے والا ہے یہ مال نہیں جائے گا مال دولت کوئی نہ لے کر کے آئے نہ کوئی لے کر کے جائے گا سب چھوڑ کر کے جائیں گے قارون فرون حمان شاداد دنیا کے اندر آج آپ سب دیکھتے رہتے ہیں ایک پھوڑی کوئی ایک ٹوٹی پھوڑی کوئی لے کر کے نہیں جاتا آدھا سکہ کوئی لے کر کے نہیں جاتا سب دنیا کے اندر چھوڑ کر کے جاتے ہیں انسان کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے اس کی تربیت جاتی ہے اس کا نیک عمل جاتا ہے اس اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دنیا کے پیچھے مت پڑے رہو اگر ان کا حق ادا کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا شادی کرنے سے انسان کے اندر مالداری آتی ہے اگر انسان نیک ہوگا اور خوش اور اخلاص کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو مال بھی دیتا ہے مال کے اندر برکت بھی دیتا ہے اور اگرچہ مال کم رہے گا میرے بھائیوں مال یہ سکون نہیں ہے مال کے اندر سکون آپ کو ملے گا کب جب آپ دین کے مطابق عمل کریں گے دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے تب انسان کو سکون ملتا ہے ورنہ کتنے مال والے خودکشی کر لیتے ہیں کتنے بڑے بڑے مالدار خودکشی کر لیتے بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں ڈی آئی جی ہیں فوج کے سربراہ خودکشی کر لیتے ان کے پاس مال ہے دولت ہے بڑے بڑے بزنس مین ہیں مال کی کوئی کمی نہیں لیکن اپنی جان کو پھانسی پہ لٹکا دیتے جان دے دیتے کیوں اس لیے کہ ان کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے سکون دین کے اندر ہے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں ہے اس کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہر برامین ہمیں اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے بچائے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی دینی اور نیکی نیکی کی تربیت کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ ہر نے ہمیں رزق حالات فرمائے اللہ ہمیں حرام کاموں سے بچائے حرام خوری سے بچائے اور حرام کاموں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکامین بارک اللہ علیہ فرقان عظیم نفان ویاکم بالآیات و ذکر حکیم بر الکریم الرحیم